اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے محمد بن حرملہ نے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب نے اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ میں عرفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا مزدلفہ کے قریب بائیں طرف جو گھاٹی پڑتی ہے جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے اونٹ کو بٹھایا پھر پیشاب کیا اور تشریف لائے تو میں نے آپ پر وضو کا پانی ڈالا آپ نے ہلکا سا وضو کیا میں نے کہا یا رسول اللہ اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تمہارے آگے ہے یعنی مزدلفہ میں پڑھی جائے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے جب مزدلفہ میں آئے تو مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھی پھر مزدلفہ کی صبح یعنی دسویں تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سوار ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو انہتر